تاکہ ان پر وہ بات واضح کر دے جس میں وہ اختلاف کیا کرتے تھے اور تاکہ جنہوں نے کفر کیا وہ جان لیں کہ بے شک وہی جھوٹے تھے